أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهدا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادها وامر او كما قال صلى الله عليه وسلم یہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اسی مضمون کے متعلق ہے جو پچھلے جمعہ شروع ہوا تھا مبادرت الخیرات نیک کام کی طرف جلدی سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادرو بل سبعن سات چیزوں کے آنے سے پہلے جلد از جلد اپنے جلد از جلد اچھے اعمال کر لو جلدی سے جلدی اچھے اعمال کر لو قبل اس کے کہ سات چیزوں چیزیں آ جائیں جس کے بعد اچھا عمل کرنے کا موقع نہ رہے وہ سات چیزیں کیا ہیں ان کو ایک دوسرے اسلوب سے آگے بیان فرمایا کہ حل تک تجربہ اللہ فقرم منسیت تم نیک عمل کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہو ایسے فقر کا فقر و فاقے کا جو بھلا دینے والا ہو مانا یہ ہے کہ اگر اس وقت تمہیں خوشحالی میسر ہے روپیہ پیسہ پاس ہے کھانے پینے کی تنگی نہیں ہے اور ایسو آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہے تو اس وقت جو تم ٹال رہے ہو نیک عمل کرنے کو تو کیا انتظار کر رہا ہو اس بات کا کہ یہ خوشحالی دور ہو جائے فخر خدا نہ کرے آ جائے اور اس فخر فاقے کے نتیجے میں تم اور چیزوں کو بھول جاؤ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اس خوشحالی کے زمانے میں تو ایش ہے مزے ہیں مزے اڑا لے اور پھر کوئی وقت آئے گا جس میں کہ نیک عمل شروع کریں گے تو سرکار دو عالم صاحب فرماتے ہیں تو کیا تم اسے اس بات کا انتظار ہے کہ یہ خوشحالی دور ہو جائے تنگی آ جائے مالی تنگی خدا نہ کرے اور مالی تنگی اگر آ گئی تو اس وقت میں تم اور زیادہ نیک عمل سے دور ہو جانے کا اندیشہ ہے کیونکہ جب آدمی مالی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے خاص طور سے اس وقت جبکہ پہلے خوشحالی کا خوشحالی میں زندگی بسر ہوئی ہو اور بعد میں مالی تنگی آ جائے تو اتنا پریشان ہوتا ہے اتنا پریشان ہوتا ہے جو ضروری کام ہے وہ بھی بھول جاتا ہے تو اس واسطے کے کہ وہ وقت آئے جس میں تمہیں مالی پریشانی لاحق ہو معاشی طور پر تنگی کا سامنا ہو اس سے پہلے پہلے جو کچھ تمہیں خوشحالی میسر ہے اس وقت اس کو غریبت سمجھ کر اس کو نیک عمل میں سرو کر یہ مانا تو کیا تم انتظار کر رہے ہو کسی کسی ایسے فخر کا جو تمہیں بھلا دینے والا ہو یعنی ضروری کاموں کو بھلا دینے والا ہو او انم متحت یا انتظار کر رہا ہو ایسی مالداری کا جو انسان کو سرکش بنا دے یعنی اگرچہ اس وقت بہت زیادہ مالدار نہیں ہو سوچتے ہو کہ مالی تنگی ہے مالی پریشانی ہے یا تنگی نہیں ہے لیکن دل چاہ رہا ہے کہ اور پیسے آ جائیں اور دولت مل جائے تو اس وقت جب جب یہ پریشانی دور ہو جائے گی اور اور جو مطلوب ہے دنیا کا وہ حاصل ہو جائے گا تب نیک عمل شروع کرے کیا اس کا انتظار کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ اگر اگر مالداری بہت زیادہ حاصل ہو گئی بہت پیسے آ گئے دولت کے امبار جمع ہو گئے تو اس کے نتیجے میں اندیشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال اور دولت تمہیں اور زیادہ سرکشی میں مبتلا کر دے جب مال زیادہ ہو جاتا ہے انسان کے پاس اور ایش و آرام زیادہ میسر آ جاتا ہے تو انسان خدا کو بلا بیٹھتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت میں تم اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھو لہذا ابھی کر لو جو کچھ کرنا ہے ابھی شروع کر دو گے اللہ جلالہ کی محبت عظمت اللہ کے سامنے جواب دینے کی فکر دل میں پیدا ہو جائے گی تو پھر اگر پیسے بھی آئیں گے دولت بھی آئے گی تو وہ پیسے اور دولت تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا نہیں سکیں گے لیکن آج اگر تم نے ٹلا دیا اس انتظار میں کہ ذرا اور پیسے آ جائیں اور فلاں کام ہو جائیں تب شروع کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اور زیادہ سرکشی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو کیا اس کا انتظار کر رہے ہو اور مرزم مفصد اس وقت تو صحت ہے صحت ہے طبیعتیں ٹھیک ہیں قوت ہے جسم کے اندر طاقت ہے اگر کوئی عمل کرنا چاہو تو آسانی کے ساتھ کر سکو گے تو کیا چلا رہا ہے اس کام کے لیے کہ یہ صحت جاتی رہے گی جب خدا نہ کرے بیماری آ جائے اور بیماری آنے کے بعد پھر عمل کرو گے ارے جب صحت کی حالت میں نہیں کر پائے تو بیماری میں کیا کرو گے بیماری خدا جانے کیسی آ جائے کس وقت آ جائے کہ اس کے نتیجے میں انسان کوئی دل چاہتا ہے کہ فلاں کام کر گزروں لیکن کر نہیں کر پاتا تو اس لیے قبل اس کے وہ بیماری آئے اس سے پہلے اچھے آماد کر لو اور ہرامک مفنت یا انتظار ہے بڑھاپے کا تو ابھی تو ہم جوان ہیں ابھی تو ہماری عمری کیا ہے ہم نے دنیا ہی کیا دیکھی ہے اور دنیا کے کیا مزے اڑائے ہیں ابھی تو جوانی کا دور ہے تو گزر جانے تو اس کو ذرا ایش کے ساتھ سرکتوں کے ساتھ اور اس کی حالت کے اندر ہم ذرا کچھ دنیا کی سیر بھی کر لیں دنیا کے مزے بھی اڑا لیں تو سرکار دوارا فرماتے ہیں کیا آپ بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو بڑھاپے میں جا کر عمل کرو گے حالانکہ بڑھاپا ایسی چیز ہے وہ فرق نہیں بڑھاپا اگر آ جائے تو بسا اوقات انسان کے حواس خراب ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں وہ یہ کام کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر پاتا بس حواسی کا زمانہ آ جاتا ہے تو قبل اس کے کہ وہ بڑھاپے کا دور آئے جس میں کہ انسان کے حواس خراب ہو جائیں اس سے پہلے اس زمانے میں کر بڑھاپے میں تو جب نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنکھ ایسا وقت آ گیا تو طاقت ہی نہ رہی گنا کرنے کی اس وقت میں گنا سے بچ گئے تو کیا بچ گئے وہ تو طاقت ہی نہ رہی تھی جب جوانی ہو طاقت موجود ہو گنا کرنے کے سامان موجود ہو گنا کرنے کے اسباب موجود ہو گنا کرنے کا جذبہ دل میں موجود ہو اور اس کی طاقت بھی ہو اس وقت میں انسان گنا سے بچے یہ ہے در کر طریق شیخ شیسانی فرماتے ہیں کہ وقت پیری گر کے ظالم بھی شبت پرہیزگار وقت پیری گر کے ظالم بھی شبت پرہیزگار در جوانی سودا کر چھ بجے پیغمبری رہے یعنی بڑھاتے ہیں تو ظالم ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے وہ پرہیزگار اسے نہیں بنا کہ اس کو کوئی اخلاقی کسی فلسفے نے متاثر کر دیا یا خدا کا خوف آ گیا اس واسطے بے بن گیا بےروزگار اس لیے بنا کہ اب کچھ کر ہی نہیں سکتا کسی کا کو پھاڑ کے کھا نہیں سکتا کوئی طاقت ہی باقی نہیں رہی اس لیے بےروزگار بنا بیٹھا گوشے کے اندر تو پیری کے وقت میں بڑھاپے میں تو غالب بھیڑیا بھی بےروزگار بن جاتا ہے جب جوانی توبہ کر شیوا سیوا ہے پیغمبری جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ ہے پیغمبروں کا شیوا پیغمبروں کا شعار یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ بھرپور جوانی ہے طاقت ہے قوت ہے جوانی ہے شباب ہے سب کچھ ہے حالات میسر ہیں اور گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے لیکن اس وقت زبان پر یہ کلمہ آتا ہے کہ اللہ ربی دعوت دی جا رہی ہے دروازے بند ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن وہاں پر اس جوانی کے عالم میں کہہ رہا اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں نہ ربی یہ تو یہ ہے پیغمبری کا شیوا کہ جوانی کے اندر آدمی گناہوں سے تائب ہو جوانی کے اندر انسان ایک عمل کرے بڑھاپے میں جا کر تو بڑھاپے میں جا کر تو آخر کو اور کچھ بننی پڑتا ہاتھ پاؤں چلانے کی سگتی نہیں کوئی اور کام کرے کوئی گناہ کیا کرے گناہ سے ہی ختم ہو جذبہ ہی فنا ہو گیا تو اب پرہیزگار بن گیا تو کیا بن گیا تو اس لیے فرماتے ہیں سرکار کیا تم اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب کریں گے نیک عمل نماز تب شروع کریں گے اللہ کو اس وقت یاد کریں گے بہت سے لوگ ہیں چلاتے رہتے ہیں حج فرض ہو گیا ارے بھائی ابھی کیا کرنا ہے جو جب ذرا کچھ عمر ہو جائے گی تو جائیں گے حج کو تو یہ تلانا خدا جانے کتنے دن کی زندگی ہے کتنی مہلت ملی ہوئی ہے وقت آتا ہے کہ نہیں آتا آ بھی کیا بڑھاپا تو اس وقت میں حالات سازگار ہیں کہ نہیں ہے کر گزرو اسی وقت کر گزرو او بہ تب مجھے یا انتظار کر رہے ہو اس موت کا جو اچانک آ جائے ڈرا رہے ہو کہ ابھی تو کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے کچھ اور وقت گزر جائے تو شروع کر دیں گے اس بات کا انتظار کر رہے ہو تو کیا یہ تمہیں پتا نہیں کہ موت وہ اچانک بھی آ سکتی اچانک بھی آ سکتی ہے بعض اوقات تو موت جو ہے وہ پیغام دیتی ہے الٹیمیٹم دیتی ہے لیکن بعض اوقات بغیر الٹیمیٹم کے بھی آ جاتی ہے ایک دم سے بھی آ جاتی ہے اور آج کی دنیا کے اندر تو حادثات کا یہ عالم ہے کہ کچھ پتا نہیں کہ کس وقت کیا ہو جائے انسان کے ساتھ ویسے تو نوٹس بھیجتے ہیں اللہ ایک شکایت لکھی ہے کہ ایک شخص کی ملاقات ہو گئی ایک مرتبہ بلک الموت سے پتا کیسی شکایت ہے بارہ ہے عبرت کے عبرت کی لائن ایک شخص کی ملاقات ہو گئی بلک الموت سے اسرائیل علیہ السلام تو اس سے اسرائیل اسلام سے اس نے کہا کہ جناب یہ آپ کا بھی عجیب معاملہ ہے جب آپ کا مرضی آتی ہے آدھے آتمکتے اور روح قبض کر کے جلتے بنتے ہیں نہ کوئی نوٹس نہ کوئی پیغام نہ کوئی مہلت دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو سزا دینی ہو یا کسی کو کوئی کام کرنا ہو تو پہلے سے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ بھائی فلاں وقت میں تمہارے پاس ایسا معاملہ پیش آنے والا ہے اس کے تیار ہو جاؤ آپ تو نوٹس کے بغیر چلے آتے تو اسرائیل صاحب نے فرمایا کہ ارے بھائی میں تو اتنے نوٹس دیتا ہوں اتنے نوٹس دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی نہیں دیتا ہو مگر اس کو کیا کروں کہ کوئی نوٹس سنتا ہی نہیں کوئی اس کا نوٹس ہی نہیں لیتا کوئی سنتا ہی نہیں تمہیں پتا نہیں کہ جب بخار آتا ہے میرا نوٹس ہوتا ہے جب سر میں درد ہوتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے جب بڑھاپا آتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے جب سفید بال آ جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے جب آدمی کے پوتے پیدا ہو جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے میں تو مسلسل نوٹس بھیجتا رہتا ہوں بھیجتا رہتا ہوں اور مسلسل اللہ تبارک بتا رہے تو یہ سارے بیماریاں جو ہیں بیماریاں جو آتی ہیں یہ اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے نوٹس کہ دیکھو وقت آنے والا قرآن کریم فرماتا ہے کہ اولم عامر کو ما تذکر کر من ہی و کرا النذیر جا میں آخرت ہم تم سے پوچھیں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا اتنی عمر دی تھی تم کو اور جا تم نظیر اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا ڈرانے والا جو وقت آنے والا ہے مرنے کا اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یہ ڈرانے والا کون ہے جو آ گیا تھا قرآن شریف میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا اس کی تفصیل میں مب نے فرمایا کہ باز نے فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے آ کر ڈرایا کہ دیکھو موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہو بعض رات نے فرمایا کہ نظیر سے ہے سفید بال کہ جب سر میں یا داڑھی میں بال سفید آ گئے یہ نظیر ہے یہ ڈرانے والا آیا ہے اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے جب وقت قریب آ رہا ہے تیار ہو جاؤ اور بعض نے فرمایا کہ نظیر سے مراد ہے پوتا کہ جب کسی کے ہاں پوتا پیدا ہو جائے تو یہ پوتا نظیر ڈرانے والا ہے کہ یہ اب وقت آنے والا ہے قریب ہے تیار ہو اسی کو کسی عربی شاعر نے ایک شعر میں نظم کیا ہے کہ ادھر رجالو ولدت اولادہ ادھر رجالو ولدت اولادہ وجعلت اسقامها تعتادها فتلتل کا ضرور اور قدنا حسادها کہ جب آدمی کے اولاد کی اولاد پیدا ہو جائے بوتے نواسے وہ جالت اسکام ہوا تعتاد ہوا اور بیماریاں ایک دوسرے کے بعد آنے لگے کبھی ایک بیماری کبھی دوسری بیماری کبھی تیسری بیماری بڑھاپا بڑھاپے میں یہی ہوتا ہے تو ایک بیماری کو ٹھیک کیا تو دوسری طرف سے شروع ہو گئی دوسری کو ٹھیک کیا تو تیسری جگہ شروع ہو گئی تو یہ بیماری آنی شروع ہو جائے تو فرماتے ہیں دل کا ضرور ہے دنا ہسا یہ وہ کھیتیاں ہیں جن کی کٹائی کا وقت آ گیا اب کٹائی ہونے والی تو یہ سب نوٹس ہیں اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے لیکن اگرچہ عادت یہ ہے کہ نوٹس آتے رہتے ہیں لیکن بعض اوقات بہت اچانک بھی آ جاتی بغیر نوٹس کی بھی آ جاتی تو سرکار جو عالم فرماتے ہیں کہ کیا ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو نوٹس دیے بغیر آ جائے اچانک آ جائے جس کا پہلے سے اندازہ نہ ہو کیا پتا تم کو کہ اٹھ کر جاؤ گے تو کتنے سانس تمہارے باقی ہیں کتنے نہیں اس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں اور فرمایا اب دجال یا دجال کا انتظار کر رہے ہو ابھی تو زمانہ آج کل زمانہ جو ہے وہ سازگار نہیں ہے نیک عمل کے لیے تو کیا دجال کا زمانہ سازگار ہوگا کہ جب دجال کا وقت آ جائے گا اور دجال ظاہر ہوگا تو اس فتنے کے عالم میں نیک عمل کر سکو گے خدا جانے اس وقت کیا عالم ہو گمراہی کے کیسے باہر اور دوائی پیدا ہو جائیں کیا حالات کھڑے ہو جائیں تو اس کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ اس کے آنے سے پہلے پہلے تو فرمایا کہ یہ سات چیزیں ہیں بتائیں کیا فقر آنے سے پہلے عمل کر جاؤں ایسی مالداری آنے سے پہلے عمل کر جاؤں جو سرکشی میں مبتلا کر اور بیماری آنے سے پہلے صحت کی حالت میں عمل کر رہے اور بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کے عالم میں عمل کر لو موت آنے سے پہلے زندگی میں عمل کر لو اور دجال کا زمانہ آنے سے پہلے گمراہیوں کا زمانہ آنے سے پہلے بس اس موقع کو مت سمجھ کر عمل کر لو پر سب رخا یہ سب سے بری چیز جس کا انتظار کوئی انسان کر سکتا ہے وہ ہے قیامت قیامت جب آئے گی تو وہ اتنی مصیبت کی چیز ہوگی کہ اس کا اس مصیبت کا کوئی علاج انسان کے پاس نہیں ہوگا اگر اس نے نیک عمل نہ کیے ہو تو اس کے آنے سے پہلے پہلے عمل کر دو سارے حدیث کا خلاصہ یہ کہ کسی نیک عمل کو ٹلاؤ نہیں آج کے کام کو کل پر ٹلاؤ اور ابھی کر دو کر لو ابھی عزم کر لو ابھی ارادہ کر لو ابھی عمل شروع کر لو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کچھ برآمل اب اگلا باب قائم فرمایا ہے مجاہدے کے بارے میں اور مجاہدہ پہلے آیتیں کچھ ذکر کی ہیں اور اس کے بعد احادیث لائے ہیں نام آپ نے بھی سنا ہوگا مجاہدے کا مجاہدہ جسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے مجاہدے کے لفظی معنی ہے کوشش کرنا محنت کرنا جہاد بھی اسی سے نکلا ہے جہاد کے معنی عربی زبان میں اصل میں لڑنے کے نہیں ہے بلکہ محنت کرنے اور کوشش کرنے کے معنی ہے جہاد تو یہی مجاہدہ بھی یہی ہے کوشش کر اور جب حضرات صوفیاء کرام یا قرآن کریم کی اور سنت کی اصطلاح میں مجاہدہ کہا جاتا ہے کہ انسان اس بات کے لیے کوشش کرے کہ اس کے اعمال درست ہوں اس کے اخلاق درست ہوں اور گناہوں سے وہ بچے اور اپنے نفس کو غلط طرف غلط سمت میں جانے سے بچائے اس کا نام ہے مجاہد اور حدیث میں فرمایا نبی سرورت سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المجاہد من جاہد نفسہ کہ اصلی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے لڑائی کے میدان میں جا کر جان دے دینا یہ بھی جہاد لیکن فرمایا اصلی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے کہ نفس کی خواہشات نفس کے آرزویں نفس کے تقاضے ایک طرف بلا رہے ہیں اور انسان ان سب تقاضوں کو آرزوؤں کو پامال کر کے اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے خاطر کوئی ایک راستہ دوسرا اختیار کر لیتا ہے اس کا نام ہے مجاہد اس کو کہتے ہیں مجاہد تو جو بھی شخص کوئی اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھانا چاہے کوئی بھی شخص اللہ جل جلالہ کے راستے پر قدم اٹھانا چاہے تو اس کو مجاہدہ کرنا ہی پڑتا ہے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے مجاہدہ کیا کہ اپنے نفس کی مخالفت نفس نفسانی خواہشات کے خلاف عمل کرنا زبردستی کر کے محنت کر کے کوشش کر کے کڑوا گھونٹ پی کر کسی طرح اپنا نفس کی خواہش کو دبا کر کچل کر اس کی خلاف ورزی کرنا اس کا نام ہے مجاہدہ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہمارا آپ کا جو نفس ہے نفس سے مراد ہے وہ قوت جو انسان کو کسی کام کے اوپر ابھارتی ہے وہ نفس وہ آدھی بنا ہوا ہے دنیاوی لذتوں کا اس کام میں مزہ آ رہا ہے اس کام میں مزہ آ رہا ہے اس کام میں مزہ آ رہا ہے لہٰذا جس کام میں بھی اس کو دنیاوی طور پر ظاہری مزہ معلوم ہوتا ہے اس طرف دوڑتا ہے یہ نفس کی خواہش ہے خواہشات نفس کا یہ ایک اس کی جبلت ہے اس کی خصلت یہ ہے کہ وہ لذتوں کی طرف بھاگتا ہے جس میں مزہ آئے اس کام کی طرف بھاگتا ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے اس کا تقاضا انسان کے اوپر پیدا کرتا ہے یہ کر لے وہ کر لے وہ کر لے یہ کر لے مزہ آ جائے گا یہ کر لے لطف آ جائے گا یہ کر لے لذت آ جائے گی یہ خواہشات کے تقاضے انسان کے دل میں پیدا کرتا رہتا ہے اگر انسان اب تک نفس کو بے لگام چھوڑ دیں بے مہار چھوڑ دیں کہ جو بھی لذت کا تقاضا پیدا ہوا وہ کرتا جائے اس کی ہر بات مانتا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر انسان نہیں رہتا درندہ بن ہے جانور بن ہے نفسانی خواہشات کا اصول یہ ہے کہ ان کو ان کی پیروی کرتے جاؤ ان کے پیچھے چلتے جاؤ ان کی باتیں مانتے جاؤ تو کسی حد پر جا کر قرار نہیں آئے گا یہ نہیں کہ مطلب اب ساری خواہشات پوری ہو گئی اب آگے کچھ نہیں چاہیے یہ کبھی نہیں ہوگا زندگی بھر اگر کوئی شخص چاہے کہ بھائی چلو یہ خواہش رہ گئی یہ بھی پوری کر لوں یہ خواہش رہ گئی یہ بھی پوری کر لوں یہ خواہش رہ گئی یہ بھی پوری کر لوں تو یاد رکھو کبھی بھی خواہشات ساری خواہشات کبھی کسی انسان کی اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی اور اس کے ذریعے کبھی قرار کبھی سکون اور لطف اور سکون نصیب نہیں ہو سکتا یہ فائدہ ہے کہ جو بھی شخص یہ چاہے کہ میں اپنے نفس کے ہر تقاضے پر عمل کرتا جاؤں ہر خواہش پوری کرتا جاؤں تو یاد رکھو کبھی بھی اس کو قرار نہیں آئے گا کیوں اس لیے کہ یہ نفس کی خاصیت ہے کہ ایک لطف اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ لذت لینے کے بعد یہ دوسری لذت کی طرف فوراً بڑھتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے یہ چاہتے ہو کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل چل کر سکون حاصل ہو جائے یاد رکھو ساری عمر کبھی سکون نہیں ملے دیکھ لو تجربہ کر کے وہ قومیں جن کو آج کہا جاتا ہے ترقی یافتہ اقوام انہوں نے یہی کیا کیا کہ میاں انسان کی پرائیویٹ زندگی میں کوئی دخل اندازی نہ کرو پرائیویٹ زندگی میں اس کے کوئی مداخلت نہ کرو جو مرضی آ رہا ہے آ رہی ہے کسی کی کرنے دو اس کو اور جو جس کام میں اس کو مزہ آ رہا ہے وہ کرنے دو کوئی اس کا ہاتھ نہ روکو کوئی اس کے اوپر پابندی نہ لگاؤ کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہ کرو چنانچہ آپ دیکھ لیجیے کہ کوئی رکاوٹ نہیں انسان کو لذت حاصل کرنے لطف حاصل کرنے مزہ لینے میں کوئی رکاوٹ کسی قسم کی نہیں نہ قانون کی نہ مذہب کی نہ اخلاق کی نہ معاشرے کی کوئی پابندی نہیں اور ہر شخص وہ کام کر رہا ہے جو اس کے مرضی میں آ رہا ہے کرتا چلا جا رہا ہے لیکن پوچھو کسی کو ہو گیا مقصد حاصل ہو گیا جتنا تم لطف لینا چاہتے تھے دنیا سے دنیا میں وہ لطف کی آخری منزل وہ مزے کا آخری درجہ تمہیں حاصل ہو گیا جس کے بعد اب آپ کچھ نہیں چاہیے تو کوئی شخص بھی ہاں میں جواب نہیں دے گا ہر شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اور مل جائے مجھے اور مل جائے مجھے اور مل جائے آگے بڑھتا چلا جاؤں آگے بڑھتا چلا جاؤں ایک خواہش دوسرے خواہش کی طرف ابارتی رہتی میں بات ایسی شرم کی سی ہے لیکن سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مغربی معاشرے میں اگر ایک مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے سے جنسی جنسی لذت حاصل کرنا چاہیں کوئی رکاوٹ نہیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے جاؤ کوئی رکاوٹ نہیں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں حد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ وسلم کے زمانے میں نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ آنکھوں نے دیکھ لیا آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ اللہ بچائے ایسا زمانہ آ جائے گا کہ زنا اس قدر عام ہو جائے گا بدکاری اس قدر عام ہو جائے گی کہ دنیا میں سب سے نیک شخص وہ ہوگا کون ہوگا سب سے نیک شخص کہ دو آدمی سڑک اور چوراہے پر کھڑے ہو کر اور بدکاری کا ارتکاب کر رہے ہوں گے تو وہ آ کر کہے گا کہ بھائی ذرا اس درخت کی اوٹ میں کر یہ کام اس درخت کی اوٹ میں ہو کر یہ کام کر مطلب منع وہ بھی نہیں کرے گا کہ یہ کام برا ہے بلکہ یہ کہے گا کہ یہاں سب کے سامنے کرنے کے بجائے درخت کی اوٹ میں جا کے کر لو تو جو شخص یہ کہے گا وہ سب سے بڑا نیک آدمی ہوگا تو وہ زمانہ تقریباً آ گئے اور کھلا کھلا بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی پردے کے یہ سب کام ہو رہا ہے تو کوئی آدمی اگر ناجائز اگر بدکاری کرنا چاہے اپنے جنسی جذبات کو تسکین دینے کے لیے حرام طریقے اختیار کرنا چاہے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے چاروں طرف لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود کہتے ہیں کہ زنا بالجبر جبر کے واقعات جتنے ساری دنیا میں امریکہ کے اندر ہوتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتے جبکہ رضامندی کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو آدمی جس طرح چاہے اپنے اس جذبے کو تسکین دینا وہ دے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود جناب کے واقعات اتنے کثرت سے ہو رہے کیوں اس واسطے کہ وہ تو کر لیا رضامندی سے کر کے دیکھ لیا اس میں جو کچھ مزہ تھا وہ لے لیا اب اس کے بعد اس میں بھی قرار نہ آیا تو اب ایک باقاعدہ جذبہ یہ پیدا ہوا کہ یہی کام زبردستی کرو تو وہ زبردستی کرنے کو یعنی وہ مستقل مزہ لینے کا ایک ایک مرحلہ وہ ہے کہ زبردستی تو یہ کسی کسی بھی مرحلے پر انسان کے نفسانی خواہشات جو ہیں وہ جا کر رکتی نہیں ہے آگے بڑھتی چلی جاتی وہ حوث کبھی ختم ہونے والی نہیں ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جڑ البکر جڑ البکر کہتے ہیں اس میں بھوک لگتی رہتی ہے انسان جو دل چاہے کھا لے جتنا چاہے کھا لے بھوک ختم نہیں ہوتی ایک بیماری ہوتی ہے کہ اس میں پیاس لگتی رہتی ہے گڑے کے گھڑے پی جائے ختم کر جائے کنویں کے کنویں ختم کر جائے پیاس ختم نہیں ہوتی جب ساری خواہشات کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کو قابو نہ کیا جائے ان کو کنٹرول نہ کیا جائے ان کو کسی شریعت کسی اخلاق کے کے بندھن میں باندھا نہ جائے اس وقت تک یہ استثقا کی بیماری اس کو کسی بھی لطف لذت کے مرحلے پر قرار نصیب نہیں ہوتا وہ آگے بڑھتی چلی اس واسطے اللہ تبارک مطالعہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ یہ اس کے پیچھے نہ چلو یہ تمہیں ہلاکت کے گڑھے میں لے جا کے ڈالیں گے کیا کرو اس کو ذرا قابو کرو اس کے اوپر کنٹرول کرو اور کنٹرول کر کے اس کو معقول حدوں میں شریعت کی حدوں میں رکھو اس کو اگر رکھنا چاہو گے تو کیا ہوگا کہ شروع میں ذرا یہ تمہیں تنگ کرے تکلیف ہو بڑا صدمہ بھی ہوگا دکھ بھی ہوگا تکلیف بھی ہوگی مشقت بھی ہوگی دل چاہ رہا ہے اس کام کو روک رہے ہیں دل چاہ رہا ہے کہ ٹی وی کے اوپر ٹی وی دیکھے دیکھ کے اس کے اندر جو خراب خراب فلمیں آ رہی ہیں وہ دیکھیں طبیعت یہ چاہ رہی ہے اب یہ نفس کا تقاضا ہو رہا ہے اب جو آدمی عادی ہے اس کا اس سے کہو کہ بھائی نہ دیکھ دل میں یہ اس کو کہو کہ نہ دیکھ نفسانی تقاضا جو ہے اس کے اوپر عمل نہ کر تو اگر نہیں کرے گا آپ کو روکے گا اسے تو دقت ہوگی مشقت ہوگی شروع میں مشقت ہوگی برا لگے گا آدھی بنا ہوا ہے اس کا اس کے بغیر چین نہیں آ رہا اس کے بغیر لک نہیں آتا تو مشقت ہوگی لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص باوجود اس مشقت کے باوجود اس تکلیف کے ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ نہیں چاہے تکلیف ہو چاہے مشقت ہو چاہے دل پر آنے چل جائے نہیں کروں گا یہ کام جس دن اس نے وہ ڈٹ گیا تو اس دن یہ نقصانی خواہش جو ہے خود بخود ڈھیلی ہونی پڑنی شروع ہو جاتی ڈھیلی پڑنی شروع ہو جاتی یہ کمزور کے اوپر شیر ہے یہ نفس اور شیطان کمزور کے اوپر شیر ہے جو اس کے آگے بیجی بلی بنا رہے جو اس کے تقاضوں میں چلتا رہے اس کو اس کے اوپر چھا جاتا ہے غالب آ جاتا ہے اور جو ایک مرتبہ ارادہ کر کے ڈٹ گیا اس کے سامنے کہ نہیں نہیں کروں گا یہ چاہے کتنا تقاضا ہو چاہے کتنے دل پہ آنے چل جائیں چاہے کتنی بری بری بات ہو جائے نہیں کروں گا تو یہ ڈھیلا پڑ ہے اور ڈھیلا پڑنے کے بعد اس کا رفتہ رفتہ ڈھیلا پڑتا چلا جاتا ہے دوسرے دن پہلے دن جو تکلیف ہوئی تھی دوسرے دن اس سے کم ہو تیسرے دن اس سے کم ہو ہوتے ہوتے وہ تکلیف بھی رفا جائے اور پھر نفس آدھی بن جائے گا اللہ علامہ بسکری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی جن کا قصیدہ گردا آپ نے نام سنا ہوگا قصیدہ گردا بڑا مشہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا قصیدہ اس میں ایک شعر انہوں نے کہا ہے اور عجیب و غریب ہمارے آپ کے لیے بڑا سبق اس میں فرمایا کہ النفس یہ نفس جو ہے انسان کا یہ چھوٹا ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہے چھوٹے بچے کی طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا وہ دودھ پینے کا آدھی بچ گیا ماں کا دودھ پیتا ہے آدھی ہو گیا کہ نہیں اب جناب اس سے دودھ چھڑانے کی کوشش کرو روئے گا چلائے گا شور کرے گا تو آپ ماں باپ جو ہے سوچے بھائی یہ بچے کو تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے دودھ چھڑانے میں اگر دودھ چھڑائیں گے اس کو تکلیف بہت پہنچے گی بڑا روئے گا بڑا چلائے گا بڑی فریاد کرے گا وہ ہم سے دیکھا نہیں جائے گا چلو چھوڑو پینے دو اس کو دودھ پیتا رہے تو فرماتے اللہ محبوس معبوشیری کہ اگر اس بچے کو چھوڑ دیا اس دودھ پینے کی حالت میں چھوڑ دیا تو پیتا رہے دودھ کیا ہوگا کہ وہ جوان ہو جائے گا اور اس سے دودھ نہیں چھوٹ پائے گا جوان ہو کر ہونے کی حالت تک بھی دودھ چھڑا نہیں سکو گے اس واسطے کہ تم ڈر گئے اس کی تکلیف سے ڈر گئے اس کی اس کی فریاد سے اس کی چیز پکار سے تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دودھ نہیں چھوٹا اب جناب وہ روٹی لاتے اور روٹی نہیں کھاتا کہتا میں تو وہی پیوں گا دودھ ہی پیوں گا تو وہ اگر تم اس کی بات مان لو اس کی چیخ پکار سے ڈر کر اس کی تکلیف مشقت سے گھبرا کر اس کی بات مان لی تو کیا ہوا کہ کبھی دودھ نہ چھڑا دے لیکن جو بھی کوئی ماں باپ بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ صاحب تکلیف ہو رہی ہے اس واسطے دودھ نہیں چھڑا دے کوئی ہے ایسا جانتا ہے کہ روئے گا چلائے گا رات کو نیند نہیں آئے گی ہمیں بھی جگائے گا خود بھی جاگے گا اور اس کے باوجود چھڑا دیں کیوں جانتے ہیں کہ اس کی بھلائی اسی میں ہے اگر آج نہ چھڑایا گیا دودھ تو یہ ساری عمر کبھی روٹی کھانے کے لائق نہیں ہوگا تو ایک مرتبہ عزم کر لیا کہ نہیں کر لیا ارادہ کر لیا کہ اس بچے سے چھڑانا ہے اس دودھ تو اللہ بوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا نفس جو ہے یہ بھی بچے کی مانند ہے بچے کی طرح ہے اگر تم اس کو دودھ نہ چھڑاؤ دودھ پیتا رہنے دو تو ساری عمر دودھ پیتا رہے گا کبھی روٹی کھانے کے لائق نہیں ہوگا لیکن اگر چھڑانا چاہو گے تو چھوٹ جائے گا باوجود تک کی اور مشقت کرتے تو اسی طرح یہ نفس جو ہے یہ اس کو منہ اس کے منہ پہ لگے ہوئے ہیں گنا گنا کا ذائقہ لگ گیا ہے اس کی چاٹ لگ گئی گنا اس کو چھوڑ دیا تم نے ایسے ہی کہ چلو کرنے دو چھوڑیں گے تو تو ہوگی تکلیف یہ نظر غلط جگہ پڑتی ہے اس کو ہٹانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے چلو جانے کو عادت پڑ گئی ہے جھوٹ بولنے کی تو جھوٹ بولنا چھوڑیں گے تو بڑی دقت ہوگی زبان کو غلط کرنا مشکل ہو رہا ہے جو بولے تو اس کو جیسے بول رہی عادت پڑ گئی ہے قیمت کی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر تو اگر اس کو روکیں گے تو بڑی دقت ہوگی ان باتوں کا آدھی بڑھ گیا ہے نفس رشوت لینے کی عادت پڑ گئی اللہ بچائے سود کھانے کی عادت پڑ گئی اور گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے اور اس کو چھڑاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے اس نفس کی تکلیف سے گھبرا کر ڈر کر اگر بیٹھ گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ کبھی ساری عمر نہ گناہ چھوٹیں گے نہ قرار ملے گا یاد رکھو اللہ کی نافرمانی میں قرار اور سکون نہیں ساری دنیا کے اسباب وسائل جمع کر لیے لیکن اس کے باوجود سکون نصیب نہیں چین نہیں وہاں میں نے آپ کو ابھی مغربی معاشرے کی مثال دی تھی یہ سب کچھ کرنے کے بعد پیسے کی ریل پہ تعلیم کا معیار بلند لذت حاصل کرنے کے سارے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے جو جس طرح چاہو لذت حاصل کر لو لیکن کیا ہو رہا ہے کہ آور گولیاں کھا کھا کے نیند آ رہی خواب آور گولیاں کی مدد سے سو رہے ہیں کیوں دل سے دل میں سکون نہیں قرار ساری لذتیں حاصل کر لی سارا دولت حاصل کر لی سکون نہ ملا کیوں اس لیے کہہ رہے بھائی سکون کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہو ان گناہوں کے اندر گناہوں میں اور معاشیتوں میں نافرمانیوں میں سکون نہیں سکون تو ایک ہی چیز ہے اللہ ذکر اللہ القلوب اللہ کی یاد میں ہے دین اللہ کی یاد میں ہے سکون تو اس واسطے یہ سمجھنا کہ یہ نافرمانیاں کرتے جائیں گے سکون مل جائے گا یا تم کو زندگی بھر نہیں ملے تڑپ تڑپ کر جاؤ گے اس دنیا اگر نافرمانیاں نافرمانیوں کو نہ چھوڑا تو سکون کی منزل حاصل نہیں ہوتی سکون اللہ تعالیٰ انہیں کو دیتا ہے جن کے دل میں اس کی محبت جن کے دل میں اس کی یاد جن کا دل ان کے ذکر سے آباد ہو ان کے سکون کو دیکھو ان کے اطمینان کو دیکھو کہ ظاہری طور پر پریشان حال بھی ہے فاقے بھی گزر رہے ہیں لیکن دل کی کو سکون کی نعمت اور قرار کی نعمت میسر ہے تو یہ نافرمانیوں کو تو چھوڑنا ہی پڑے اگر چاہتے ہو سکون حاصل کرنا چاہتے ہو دنیا کا بھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑنا ہو اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا ذرا سا ڈٹنا پڑے گا اس نفس کے آگے اور ساتھ ہی یہ بھی فرما لیا اللہ تبارک بتا رہا ہے جا جاہدو فینا لنا دیا جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے یہ محنت کرتے ہیں کیا کہ ماحول کا معاشرے کا نفس کا شیطان کا خواہشات کا تقاضا ایک ہے اس کو چھوڑ کر ہمارے حکم پر چل رہے ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جو لوگ ایسا کریں گے لگنا ہوتی ہوں اس ہم ان کو اپنے راستوں پر حضرت پر ترجمہ فرماتے ہیں اور ان کو اپنے راستوں پر ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے ہاتھ پکڑ لے چلیں اپنے راستوں صرف دور سے دکھا دیا یہ ہے راستہ نہیں ہاتھ پکڑ لے پکڑ کر لے جائیں گے اس راستے لیکن ذرا کوئی قدم بڑھائے تو صحیح ذرا کوئی ارادہ تو کرے ذرا کوئی اپنے اس نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو صحیح ڈٹا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جھوٹا نہیں ہوتا کبھی تو اس واسطے یہ مجاہدہ اس کا نام ہے کہ آدمی ایک مرتبہ ڈٹ کر ارادہ کر لے نہیں کروں گا دل پر آرے چل جائیں گے خواہشات پامال ہوں گی قیامت گزر جائے گی دماغ کے اوپر نہیں کروں گا یہ کام گناہ نہیں تو جس دن ڈٹ گیا اللہ تعالیٰ کا ہمارا بابو کو اب ہم ہاتھ پکڑ کے لے جائیں اس کو ہم خود لے جائیں گے ہاتھ پکڑ کے اپنے یہ وعدہ کر رہے ہیں اللہ تبارک بار تو اس لیے یہ بات سب سے پہلا قدم ان سب اسلح کے راستے میں یہ ہے مجاحت اس کا آگ کرنا کہ صاحب چاہے کچھ ہو لیکن ہمارے حضرت شیر پڑا کہتے تھے کہ آرزویں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو آرزویں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل ہو جو آرزویں دل میں پیدا ہو رہی ہے وہ چاہے برباد ہو جائے وہ خون ہو جائے ان کا اور لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے اب اس دل میں اللہ جل کے انوار کا نزول ہوگا اب اللہ تعالیٰ کی محبت اس دل میں جاگودین ہوگی اب یہ چیزیں نہیں ہے ارادہ کر لیا پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آدمی اس راستے پر چل پڑتا ارادہ ارادہ کر لو قدم اٹھا لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدل آئے گی ان شاء اللہ اور یاد رکھو یہ شروع شروع میں تو ہوتی ہے بڑی دقت بڑا بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ کام کرنے میں کہ دل کو کچھ چاہ رہا ہے اور اللہ کے خاطر چھوڑ رہا ہے بڑی تکلیف بعد میں اس تکلیف میں مزہ آنے لگتا ہے بعد میں اس تکلیف کے اندر لطف آنے لگتا ہے جب یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو میں نفس کو کچل رہا ہوں یہ آرزو کو جو خون کر رہا ہوں یہ اپنے مالک خالق کی خاطر کر رہا ہوں اس میں جو مزہ ہے اس میں جو کیف ہے تو آپ اس کا تصور کو نکل کبھی ماں کو دیکھا ماں ہوتی ہے تو سب سخت سبزی کا عالم ہے سردی کی رات ہے چاڑے کی کڑکڑاتا ہوا جاڑا پڑ رہا ہے لحاظ میں لیٹی ہوئی ہے اور جناب بچہ پاس پڑا ہوا ہے اس نے پیشاب کر دیا بچے نے اب جناب کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ گرم گرم بستر چھوڑ کے کہاں جاؤ یہ تو سردی کا جانے کا موسم ہے گرم گرم چکن چھوڑ کر جانا تو بڑا مشکل کام لیکن ساتھ یہ سوچتی ہے کہ بچ... اگر نہ گئی تو یہ بچہ گیلا پڑا رہے گا اس کے کپڑے گیلے ہیں گیلے کپڑے گیلے کپڑے کے حالت میں پڑا رہے گا تو اس کو بخار نہ ہو جائے اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے لیے اٹھا رہی ہے اس واسطے کہ اپنے بچے کی بچے کی صحت اس کے پیش نظر ہے تو اس کلاکے کے جاڑے میں اٹھ کر اپنے نفس کے تقاضے کو بامال کر کے جا رہی تو اس سے کہے ایک عورت ہے اس کا بچہ ہی نہیں کوئی اولاد ہی نہیں وہ کہتی ہے کہ بھائی کسی طرح کوئی علاج کراؤ میرے بچہ کوئی اولاد ہو جائے دعائیں کرانی پھرتی ہے کہ میں دعا اللہ میں مجھے اولاد دیتی تعمیر گنڈے کو کیا کیا تو کہنے والا کہتا ہے کہ کس چکر میں پڑی بچہ پیدا ہوگا تو یہ یہ مشقت اٹھانی پڑے گی جاڑے کے جاڑے میں اٹھ کے راتوں کو اور اس کے کپڑے دھونے ہوں گے تو یہ کس چکر میں مبتلا ہو رہی ہے اولاد کے تو وہ کیا ہزار جاڑے قربان میرے ایک بچے کے اوپر ہزار جاڑے کی راحت قربان ایک بچے کے اوپر اس واسطے کہ اس بچے کی قدر و قیمت اس کا اس کے دولت ہونے کا احساس اس کے دل میں ہے اس واسطے یہ ساری تکلیفیں ساری تکلیفیں اس کے لیے کیا ہے راحت بند وہ جب مانگ رہی ہے نا اللہ یہاں سے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے تو کیا مانا ہے اس کے مانا یہ ہے کہ یہ اولاد کی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ دے دے جو تکلیفیں وہ دے دے جو تکلیفیں تو ہوں گی تو جب مانگ رہی تو وہ تکلیفیں بھی مانگ رہی ساتھ ساتھ لیکن وہ تکلیفیں اس کے نظر میں تکلیف نہیں وہ راحت ہے اب جو کپڑے دھو رہی ہے بچے کے اس کو تکلیف ضرور ہے طبعی طور پر لیکن عقلی طور پر یہ اطمینان ہے کہ یہ میں کام اپنے بچے کی بھلائی کے خاطر ہوں جب یہ اطمینان ہوتا ہے تو اس حالت میں اپنے آرزو کو کچلنے کے اندر بھی لطف آنے لگتا ہے تمہارا روبی رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ از محبت تل خاشیری شبت جب محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو کڑوی کڑوی چیزیں بھی میٹھی والے ہونے لگتی ہیں جن چیزوں میں تکلیف ہو رہی تھی محبت کی خاطر ان میں بھی مزہ آنے لگتا ہے لطف آنے لگتا ہے کہ میں یہ کام محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں محبت کی خاطر کر رہا ہوں مانا روبی رفتہ نے بڑی بڑی عجیب عجیب مثالیں لکھی ہیں محبت کی مصنوعی کے اندر لالا مجنو کا قصہ لکھا کہ کس طرح مجنو جو ہے وہ دیوانہ بنا پھرا لیلا کی خاطر اور کس طرح کیا کیا مشقتیں اٹھائیں جو شیر دودھ کی نہر نکالنے کا ارادہ لے کے چل کھڑا ہوا اور شروع بھی کر دیا کام یہ ساری مشقتیں اٹھا رہا ہے کوئی پوچھے اس سے کہ یہ یہ جو تو کر رہا ہے تو بڑی مشقت کا کام ہے چھوڑ اس کو تو کہتا ہزار مشقتیں قربان جس کی خاطر کر رہا ہوں اس کی محبت کا تقاضے میں کر رہا ہوں تو اس میں تو مجھے تو اسی میں بولا اسی نہر کھودنے میں بولا اس لیے کہ اس کے کرو تو ماں روی فرماتے ہیں کہ عشق مالا کہ کمز لیلا بوت عشق مولا کہ کمز لیلا بوت وہ پہرے ہوں اولا بول تو ایک آدمی لیلا کے خاطر تو یہ جو شیر کھانے پر تیار ہو گیا لیلا کے خاطر تو مولا کا کی محبت لیلا سے کم کیسے ہو جائے مولا کی محبت لیلا سے کم کیسے ہو جائے نمان تو جب آدمی محبت میں یہ تکلیفیں اٹھاتا ہے محبت کی خاطر اٹھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بڑا آنے لگتا ایک آدمی ملازمت کرتا ہے جی، ملازمت کرتا ہے صبح کو سویرے اٹھنا پڑتا ہے اچھی خاصی سردی میں لیٹا ہوا ہے بستر میں اور جناب وقت آ گیا جانے کا تو سب بستر وستر چھوڑ دے جا رہے ہے دل کا تقاضا تو یہ تھا نفس کا تو وہی پڑا رہتا ذرا گرمائی میں اور گھر چھوڑ جانا پڑتا ہے بھی بچوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے <clears throat> مگر جانا ہے اور سارا دن چکی پیسنے کے بعد محنت کی چکی پیسنے کے بعد رات کو کسی وقت آتا ہے پتا نہیں کتنے لوگ ہمارے یہاں ایسے بھی ہیں کہ صبح کو بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ کے جاتے ہیں اور رات کو سوتا ہوا آ کر پاتے ہیں یہ سب تکلیف اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ تکلیف تم بڑی اٹھا رہے ہو چلو چھڑوا دیں تمہاری ملازمت چھوڑو اس چکر تو یہ ملازمت تمہاری چھڑوا دیں اس واسطے کہ اس میں تکلیف اور نہ بابا خدا کے لیے میری بڑی مشکل سے ملازمت لگی ہے اس کو نہ چھڑوانا اسی میں مزہ آ رہا ہے صبح کو اٹھ کے جانے میں اور اسی میں مزہ آ رہا ہے جو آلات کو چھوڑ کر جا رہا ہے کیوں اس واسطے جو محبت ہو گئی اس تنخواہ سے جو آخر مہینے میں ملے گی اس تنخواہ سے محبت ہو گئی اس محبت کے نتیجے میں یہ ساری تکلیفیں سیری بڑھ گئی اگر کسی دن چھوڑ گئی روتا پھر رہا کہ ہے وہ دن کہاں گئے جب صبح کو اٹھتے سویرے جایا کرتا اور دوسرا سفارشیں کرانا پھر رہا ہے کہ دوبارہ مجھے بحال کر دیا جائے یہ اگر مقصد ذہن میں ہو محبت کسی چیز سے ہو جائے تو اس راستے میں جو تکلیفیں ہیں وہ بھی آسان ہو جاتی ہیں مزیدار ہو جاتی ہیں اسی میں لطف آنے لگتا ہے اس لیے یہ تکلیف گناہوں کو چھوڑنے کی تکلیف ضرور ہے شروع میں مشقت ہوگی لیکن جب ایک مرتبہ ڈٹ گئے اور ڈٹنے کے بعد اس کے مطابق عمل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی اور پھر اس تکلیف میں مزہ آنے لگے گا ان شاء اللہ اس میں مزہ لگے گا اللہ تعالیٰ کی طاقت میں مزہ آنے لگے گا یہ طاقت میں مزہ لگے اور ایک بات ہمارے حضرت نے بڑی عجیب غریب ارشاد فرمائی ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر صاحب بد اللہ وسلم نے فرمایا کہ میاں یہ نفس جو ہے نا انسان کا اس کو لذت چاہیے مزہ چاہیے اس کی خوراک ہے لذت مزہ تو لیکن مزے اور لذت کی کوئی خاص شکل اس کو مطلوب نہیں جو فلاں قسم کا مزہ چاہیے فلاں قسم کا نہیں چاہیے اس کو مزہ چاہیے تو تم نے آپ ہی بنا دیا اس کو خراب قسم کی مزے کا خراب قسم کی لذتوں ایک مرتبہ اس کو اللہ کی اطاعت کی لذت سے آج نہ کر کے دکھا دو اللہ کی طاقت کی لذت سے اللہ کی عبادت کی لذت سے اللہ و مطالعہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی لذت سے تو اس کو اسی میں گزارنے لگے پھر یہ نفس جو ہے یہ اسی کے اندر مزہ لینے لگے تو ہمارے ادب وہ غالب کا ایک مشہور شہر ہے پرانے لوگ کیا مطلب اس کا سمجھتے ہوں گے حضرت نے فرمایا تو مطلب یہ ہے وہ غالب نے کہا ہے کہ میں سے غرض نشاط ہے کس روسیا شراب میں سے غرض نشاط ہے کس روسیا کو ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے تو میں کوئی شراب شراب کا اس سے کوئی تعلق نہیں مجھے تو ایک بے خودی چاہیے لذت کی بے خودی دن رات تم نے میں مجھے آدی بنا دیا شراب کا تو اس شراب میں مجھے بے خودی حاصل ہو گئی شراب میں مجھے لذت آنے لگی اگر تم مجھے مجھے عادی بنا دیتے اللہ کی یاد کا اللہ کے ذکر کا اللہ کی اطاعت کا تو یہ بے خودی اس کو اللہ کے ذکر میں حاصل ہونے لگتی میں تو اسی میں خوش ہو جاتا لیکن یہ تمہاری غلط تھی کہ مجھے اس کا آدھی بنا دیا ویسے غرض نشاط ہے کہ ضرورت آپ کو ایک بھونا خودی مجھے رات چاہیے تو یہ مجاہدہ شروع میں بڑا اس معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا بڑا کٹن سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو نفس کے خواہشات کی خلاف ورزی کرو نفس تو چاہ رہا ہے کہ ریبت کرو بڑا مزہ بہت چھڑ گیا بدش میں ریبت کرنے کا جی اب وہ بدھا بڑھا آنے لگے اب بڑھ چڑھ کر دی چاہ رہا ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس سر اس میں جی کر حصہ لینے میں بڑا لطف ہے اب اس وقت اس کو لگام دینا کہ نہیں تو یہ بڑا مشکل تھا لیکن بڑا دیکھنے میں بڑا مشکل لگتا ہے لیکن یاد رکھیے دور دور سے مشکل ہے جب ایک مرتبہ آدمی نے کر لیا ارادہ پکا نہیں کروں گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی کرم سے مدد بھی ہوگی اور پھر یہ جو تم نے کچلا نہیں اس خواہش کو اس آرزو کو اس لذت کو جو کچلا اس کچلنے کے اندر جو مزہ آئے گا انشاءاللہ شاء انشاءاللہ صبح اس کی حلاوت اس قیمت کی لذت سے کہیں زیادہ حدیث میں آتا ہے اللہ سلیم وسلم نے شاد فرمایا کہ ایک شخص کے دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ میں اپنی نگاہ سے کوئی گناہ کروں نگاہ غلط جگہ پہ ڈال تقاضا پیدا اور کون ہے جس کا نہیں ہوتا یہ تقاضا اب جناب دل بڑا قسم بس آ رہا ہے کہ یہ دیکھ لوں اب جناب آپ نے اللہ جل دلال کے ڈر سے اللہ کی خشیت سے اس اس اس اس کے کے کے کے خیال سے نظر کو بچا لیا نہیں ڈالے گا بڑی تکلیف ہوئی آرے چل گئے دل پر لیکن وہ جو تکلیف ہوئی اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ کہ اس کے آگے اس دیکھنے کی لذت ہے یہ وعدہ ہے نبی جی صلی علیہ وسلم حدیث میں اور یہ ظاہر ہے کہ صرف نگاہ کے گناہ کے ساتھ مخصوص میں ہر گناہ تو بڑا مزہ آ رہا تھا لیکن جب تم نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کے خیال سے ریبت چھوڑ دی جب تک کرتے رک گئے زبان پر آپ کرما آتے آتے رک گیا اللہ کے یاد کے خیال سے پھر دیکھو کیا لذت آتی وہ لذت اور جب یہ لذت نے یہ اس لذت کے مقابلے میں اس لذتوں کا آدمی آدھی ہوتا چلا جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ تلال کی محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے کیا اچھی بات فرمائی حضرت ص اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھنے کے فرمایا وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف تصوف کا پتا نہیں کیا گفت کا بنا وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب دل میں کسی طاقت کے کرنے سے سستی پیدا ہو کسی طاقت کے کرنے سے نماز کا وقت ہے نماز کو جانے سے سستی ہو رہی جب طاقت کو کرنے سے سستی پیدا ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے استاد کو کرے اور جب کسی گناہ سے بچنے میں دل سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے فرمایا کہ بس اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے اسی سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے اور جس شخص کو یہ چیز حاصل ہو جائے اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں یہ حاصل تو جب یہ اس کو آرے چلا چلا کر نا اس کی رفتانی خواہشات کے اوپر ہتوڑے مار مار کر آرے چلا چلا کر اس کو کیا کر دیا کچل دیا کچل کے کیا بن گیا یہ کچل کر یہ اللہ دلہ دلا کی تجلی کہاں کا ہو گیا اللہ تمہارے کو بتا رہا کہ تجلی کہاں بن ہو گیا کچل سے ہمارے حضرت بھائی صاحب فلسلہ سے مثال دیا کرتے تھے کہ اب تو وہ زمانہ چلا گیا پہلے زمانے میں حکیم ہوتے تھے یونانی حکیم تو گشتہ بنا دیتے گشتہ گشتہ کوئی سونے کا گشتہ تو کوئی کوئی چاندی کا گشتہ تو کوئی سکھیا کا گشتا کو کوئی جانے کا گشتے کیا ہوتا تھا جو وہ سونا جو تھا اس کو جلاتے تھے جلاتے تھے جلاتے تھے اتنا جلاتے تھے اتنا جلاتے تھے کہ وہ رات ہو جاتا جی؟ تو کہتے ہیں کہ سونا جو ہے وہ جتنا اس کو جلا جلا کر اس کو کشتا بناؤ گے اتنی طاقت اس میں بڑھ جائے اب جناب وہ کشتا پلا ہو گیا سونے کا کشتا سا کھا لے آدمی تو جناب معلوم ہوا کہ پتا نہیں کہاں سے قوت آ گئی کہاں کی طاقت آ گئی یہ کشتا جلا جلا کر مٹا مٹا کر پامال کر کر کے تب کیا بنا سونے کو جلایا راکھ بنا دیا کشتہ ہو گیا تو حضرت ہمارے حضرت والے صاحب صلی اللہ وسلم فرمانے تھے کہ یہ جو خواہشات نفس ہے ان خواہشات نفس کو جب کچلو گے کچل کچل کر پیس پیس کر راک بنا کر سنا کر کے جس دن فنا کر دی تو یہ یہ بھر گیا یہ خواہشات نفس یہ کشتخر گیا اب اس میں قوت آ گئی کہ کی قوت اللہ تعلق لالوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت آ گئی اللہ تبارک مطالعہ کی تجلی گاہ بن گیا یہ یہ دل ایسے نہیں بنتا ہے توڑنے سے بنتا جتنا توڑو گے اتنا ہی جتنا توڑو گے اتنا ہی اللہ تبارک مطالعہ کی نگاہ میں محبوب ہو تو بچا بچا کے نرب کسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ صاحب جتنا اس کو اس کے اوپر چوٹیں لگاؤ گے اتنا ہی یہ بنانے والے کی نگاہ میں محبوب ہوگا بنانے والے نے بنایا اس واسطے کہ توڑا جائے اس بنانے والے نے اس کو بنایا ہی اس لیے کہ اس کو توڑا جائے اس کے ان خواہشات کو کچلا جائے اس کی خاطر اور جب وہ کچل لیتا ہے تو پھر خدا نے کیا ہے ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا شیر پڑا کرتے تھے اس بات کو کہتے ہوئے کہ یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا کاسا ساز یعنی جس نے پیالہ بنایا تھا بنانے والا یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے بگاڑ کے اس کو کچھ اور بنائے کچھ اور یعنی وہ جو وہ چاہے وہ بنے تو تو یہ نہ سمجھو کہ یہ جو چوٹیں لگ رہی ہیں خواہشات نفس کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے یہ بیکار جا رہی ہے اس کے بعد جب یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا محل بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اس کی یاد کا محل بنے گا تو اس وقت میں اس کو جو حلاوت نصیب ہوگی اس کے آگے خدا کی قسم کہ سارے گناہوں کی لذتیں خاک در خاک کوئی نہیں کوئی حقیقت نہیں ان گناہوں کی لذتوں کی جس دن کے اللہ تبارک رہے یہ دولت نصیب فرمان لیکن دولت اسی طرح سے جب شروع شروع میں ذرا گزرنا پڑے گا اس محنت اٹھانی پڑے گی اسی کا نام مجاہدہ ہے اسی واسطے فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہدہ نفس مجاہد وہ ہے در حقیقت جو اپنے نفس سے جہاد کرے اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کے خاطر پوچھ رہے اس کے لیے یہ احادیث آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو اس پر عمل کرنے کے ساتھ اپنے نفسانی خواہشات کے ہاتھوں میں کھلونا کرنے سے بچائے اور ان نفسانی خواہشات کو قابو کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہمت ادا فرمائے حوصلہ ادا اور یہ پہلے کر چکا ہوں کہ جب انسان کو ہمت نہیں ہوتی تو ہمت بھی انہیں سے مانگو یا اللہ ہمت نہیں ہو رہی دے دیجیے ہمت یا اللہ حوصلہ نہیں ہو رہا دے دیجیے حوصلہ ہمارے فرماتے کہ اللہ میاں سے باتیں کیا کروں اللہ میاں سے باتیں کر کر کے یہ کہا کرو کہ یا اللہ یہ حالت ہے یہ ہے مجھ سے نہیں بن پا رہا میں مجبور ہو رہا ہوں یا اللہ مجھے ہمت دے دیجیے اس سے بچنے اس گنا سے بچنے اس گنا سے بچنے کی یا اللہ مجھے ہمت دے دیجیے ورنہ مجھ سے باغ نہ فرمائیے گا یعنی یہ بھی کہہ دیا کرو یا اللہ یا ہمت دے دیجیے ورنہ مجھ سے باغ نہ فرمائیے گا مجھ سے ہو جائے گا تو یہ اللہ تبارک مطالعہ سے باتیں کرو تو جب ہمت نہ ہو تو مانگو سے انہیں سے مانگو تو یہ مرتبہ اگر ادھر تمہارا بتارا ہمارے دلوں کے اندر ہمارے اعمال کے اندر یہ بات پیدا فرما دے تو ہماری یہ دریدر دور ہو جائے یہ دنیا یہ زندگی ہماری سبز ہے توفیق عطا فرمائے اب اس میں حدیث ہے اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعالی بالحق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے حضور صلی اللہ وسلم فرما رہے ایسی حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی یعنی وہ حدیث جس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ارشاد نقل فرمایا ہو اس کو حدیث قدسی کرتی تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو نبی کریم صلی اللہ نقل فرما رہے ہیں یہ بھی وہی سوال ہوا قرآن میں حدیث کرسی میں فرق ہے کہ قرآن کریم میں لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے اور مانا بھی اللہ تعالیٰ کے اور حدیث قدسی میں ضروری نہیں کہ الفاظ اللہ تعالیٰ ہی کے ہوں اللہ تعالیٰ مانا دل میں ڈال دیتے ہیں اور اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو بات پہنچا دیتے ہیں کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اوقات اپنے الفاظ میں تعبیر فرماتے ہیں تو یہ حدیث قدسی ہے بال تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من آدالی ولی فقط آزم تو بالحرب جو میرے کسی ولی کا دشمن ہو میرے ولی ولی اللہ میرے دوست کا کوئی دشمن ہو دشمنی کرے فقط آزم تو ہو تو اس کے خلاف میرا اعلان ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ اس سے میری جنگ بہت زبردست کلمہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا آیا جب یہی وجہ کہتے ہیں کہ کسی اللہ کے بلی کے بارے میں کبھی گستاخی نہ کرے اور یہ اللہ کے بارے میں زبان کو اپنے قابو میں رکھیں اگر کسی ولی اللہ سے کسی معاملے میں کوئی اختلاف بھی ہو ہو سکتا ہے کوئی اختلاف ہو تو اختلاف کی حد تک رکھے اور کوئی کلمہ زبان سے گستاخی کرنا نکالے اللہ تبارک بتا رہے ہیں جو کسی ولی کے خلاف وہ کلمہ بے ادبی کا گستاخی کا نکالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وبال کا پیش آتا بالاکان کی وبال دنیا میں آ جاتا ہے ولی ولی اللہ اللہ کے کسی کی گستاخی کرتے یہاں حضرت حکیم الحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی بعض لوگ اس حدیث کو سن کر یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی رکھے میرے بیڑا ایران جنگ ہے اس کے خلاف اور اس کے اوپر ببان بھی آتا ہے دنیا کے اندر بھی آ جاتا ہے حالانکہ کتنا دشمن ہے جو اللہ دیا سے دشمنی رکھتے اللہ کا خدا کے وجود کا انکار خدا کی توحید کا انکار اس کے احکام کا انکار کھلا کھلا اللہ میاں کی بارفات اللہ بچائے توحید تک کرتے اللہ جہاں تک کرتے ان کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میرا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف اور نہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بال نہ دلو دنیا میں دیکھا نہیں وہ تو اللہ اتنے بے نیاز ہے کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اللہ تمہارے مطالعہ کی شان میں کیا کیا گستاخیاں نہیں ہو رہی انکار ان کا ہو رہا ہے اس طرح کرنے والے اللہ بچائے ان کا استعمال کر رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے مس کھانے کو دے رہا ہے رسک بھی دے رہا ہے ترقی بھی دے رہا ہے دنیا میں کچھ چلے بھی اڑا رہے تو وہ تو ایسا بے نیاز ہے کہ اس کو کسی کے تعریف توسیف کی حاجت نہیں تو وہ سب کو دے رہا کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم سارے خلا میں آئے آسمان تک چلے گئے ہمیں کہیں خدا نظر نہیں آیا کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا تو مگر دیکھو دنیا میں اچھا خاصا ترقی ہو رہی ہے پھل پھول رہے تو وہاں تو دشمنی کا اعلان کیا نے اور یہ ولی اللہ اور یہ اللہ کے بارے میں کہہ دیا کہ جو کہ اللہ سے دشمنی کرے اس کے خلاف میں ہے دنیا میں بوال کا بھی اندیشہ اتنا قدر صلی اللہ سے رہو نے اس کا جواب دیا اس سوال کا ایک بات میں فرمایا کہ میاں کبھی شیرنی کو دیکھا شیرنی شیرنی جو ہوتی ہے اگر کوئی جا کے شیرنی کو چھیڑے تو شیر کا فائدہ یہ ہے وہ چاہے بدختر ہو چاہے مورنس ہو یہ بڑا باوقار جانور ہوتا ہے یہ اس وقت تک کسی پر حملہ آور نہیں ہوتا جب تک کوئی اس کو اس کو ستائے نہیں خود اپنی طرف سے حملہ نہیں یا بہت بھوکا ہو یا ستائے نہیں اس وقت تک حملہ آور نہیں ہوتا تو کوئی اگر اس کو جا کے چھڑے پکنکرا کر مارے تو وہ ایک نظر اٹھا کے دیکھے یہ لیٹ جائے گی کچھ اس کا نوٹس نہیں عموماً لیکن اس کے بچوں کو چھیڑ کے دیکھے اس کے بچوں کو چھیڑ دیا تو وہ کو آ جائے گی کہ میرے بچوں کو مت چھیڑنا تو اللہ دلہ جلا لو اپنی ذات کے بارے میں بے نیام ہے کوئی گستاخی کرے کوئی برا کہے چاہے جو جو کچھ کہے اللہ تبارک و بتا رہا آخر میں جو حساب ہونا ہے وہ ہو جائے گا جو انجام ہونا ہے وہ ہو جائے گا لیکن ان کے ان کے جو محبوب ہیں علی اللہ ان کے جو دوست ان کو اگر کوئی برا کہے یا ان کے سامنے کچھ تاخیر کرے دنیا میں وبار آ جاتا ہے اللہ تو اس واسطے سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ میرا کوئی میرے کوئی ولی سے دشمنی رکھے تو میرا اعلان ہے اس کے خلاف جنگ پھر آگے شاہ فرمایا وہ ماں تقررہ عبدی ابدی بشین الہیا بن پک علیہ کہ میرے بندے جتنے کام میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں جتنے کام کرتے ہیں جتنی عبادتیں کرتے ہیں ان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ کام ہے جو میں نے ان پر فرض کر دیا یعنی فرائض کی ادائیگی ان سے سب سے زیادہ تقرب حاصل ہوتا ہے سب سے زیادہ تقرب فرائض کی ادائیگی سے حاصل ہوتا ہے اور فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے بنسبت نوافل تو یہاں یہ بھی اشارہ فرما دیا سرکار کو عالم کر کہ فرائض کی ادائیگی مقدم ہے نوافل بعض لوگ ہیں نفلی کام تو بہت کرتے رہتے ہیں لیکن فرائض سے غافل نفلی کام بہت کیے لیکن فرائض سے غافل ہو گئے تو یہ صحیح طریقہ نہیں پہلا کام یہ ہے کہ فرائض کو بر وقت صحیح طریقے پر انجام دینے کی کوشش کریں اس سے جتنا تقرب حاصل ہوگا اتنا تقرب نوافل سے حاصل نہیں ہوتا یاد رہ جیسے میں نے ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر ایک شخص ایسا ہو کہ اس نے اپنی زندگی میں سارے فرائض ادا کیے گناہوں سے بچتا رہا لیکن عمر پر ایک نفل نہیں پڑی ان شاء اللہ سیدھا جنت میں جائے سیدھا جنت میں جائے اور ایک آدمی ساری عمر نوافل بہت کرتا رہا اور کوئی فرائض چھوڑ دیے یا گناہ گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کے بارے میں خطرہ ہے اللہ وجہ پکڑے جانے اس لیے فرائض کا مقام مقدم ہے نوافل پر اور اللہ نے یہ فرما دیا کہ جتنا میرا قرب فرائض کی ادائیگی سے حاصل ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز نہیں وقت سے بزرگوں نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمے میں تزا نمازیں ہوں اس کو یہ چاہیے کہ وہ قزا نمازیں پڑھے نوافل کے اوقات میں بھی اپنی تزا نمازیں پڑھنے کی کوشش کی تاکہ فرائض ادا ہو فرائض ادا نوافل کے بجائے فرائض جتنا ہو سکے فرائض کو ادا کرے ان سے ذرا پور واقع ہوتا ہے پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہاں جب فرائض ادا کر لیے اس کے بعد نوافل جو ہیں اس سے میرے قرب میں اضافہ ہوتا جتنا نوافل کرتا جائے گا جتنے نفلی عبادتیں کرتا جائے گا نفلی نماز ہو نفلی تلاوت ہو نفلی تسبیحات ہو نفلی ذکر ہو نفلی صدقہ ہو کوئی بھی نفلی عبادت ہو جتنا جتنا انسان یہ نفلی عبادتیں کرتا جائے گا فرماتے ہیں میرے قریب ہوتا جائے گا میرے قریب آتا جائے گا اور کتنا قریب آ جائے گا کہ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگوں میں اس سے محبت کرنے لگوں جتنا نوافل کی کثرت کرے گا تو نوافل کی کثرت کے نتیجے میں میرے قریب آئے گا اور میں اس سے محبت کرنے لگوں اور کس درجہ محبت کروں گا فرمایا کہ جب اس سے محبت کروں گا تو کیا ہوگا کیا عجیب الفاظ اشار فرمائے جب میں اس سے محبت کروں گا تو میں اس کا کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنے گا میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھے گا میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا جس سے وہ پکڑے گا میں اس کا پاؤں بن جاؤں گا جس سے وہ چلے گا تو ہمارا کہ جو کچھ کرے گا پھر وہ میری منشا کے مطابق چلے گا میری مرضی کے مطابق چلے گا جو بات اس کے منہ سے نکلے گی میری مرضی کے مطابق نکلے گی جو کام اسے سرزد ہوگا میری مرضی کے مطابق ہوگا گفت ہے وہ گفت ہے اللہ بور گفت ہے وہ گفت ہے اللہ بور گھر سے میں عبد اللہ تو اس کے منہ سے جو کچھ نکلے گا وہ اللہ کا کہا ہوا ہوگا اگر کے بندے کے منہ سے نکل جو کام کر رہا ہے وہی کرے گا جو میں چاہتا ہوں کیا مانا میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھے گا کہ آنکھ غلط جگہ بڑھ ہی نہیں سکتی آنکھ وہی دیکھے گی جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ دیکھے کان وہی سنے گا جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ سنے ہاتھ وہی کرے گا جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ کرے پاؤں اسی طرف چلے گا جہاں جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ چلے یہ ہو جائے گا اس کا عالم میں نے اپنے شہ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مانا خانو کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے متعلق منتخب فرمایا کہ بھائی کیا بتاؤں اب تو ایسا لگتا ہے کہ قدم قدم پر لمحے لمحے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کریں اب یہ کر اب یہ کر اب یہ کر یہ کہا جا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آواز سن رہا ہوں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ کر لو اب یہ کر لو اب یہ کر لو اب یہ کر لو وہ جو کام ہو رہا ہے وہ ادھر کے اشارے سے یہ نہیں کہ آواز ضرور آئے نہیں دل میں بات ہی وہ آئے گی جو وہ چاہے گی جس سے وہ خوش ہوگی وہی ارادہ پیدا ہوگا اسی کام کا ارادہ پیدا ہوگا جس سے وہ راضی ہوگی یہ گانا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے گا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے گا میں وہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے گا میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے گا یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو اس لیے نوافل بڑی بڑی فضیلت کی چیز ہے اور سرمایا کہ یہ بن جاتا ہوں اور پھر آگے کیا وہ ان آئی تک اس کے بعد جب وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں جو مانگے گا والا لگو مجھ سے بنا مانگے گا بنا تو یہ مقام حاصل ہوا ہے دس نوافذ تو آدمی کو چاہیے کہ یہ سارا مجاہدے کے ذہن میں اس لیے ازا اللہ رہے کہ مجاہدے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان فرائض کے علاوہ نوافل کو بھی اپنے معمولات میں شامل کرے نوافل کو معمولات میں شامل کرے گا ان کی کثرت کرے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک مطالعہ کا یہ تقرب حاصل ہوگا اور یاد رکھیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ نوافل جو ہیں ہاں وہ نفلی نماز ہو یا نفلی ذکر ہو یا نفلی تلاوت ہو یہ ایک انرجی ہے ایک قوت ہے قوت ہے جب یہ توانائی اس کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے تو نفس کے ساتھ نفس کی خراب خواہشات کے ساتھ لڑنے میں آسانی ہو جاتی ہے قوت لڑائی میں کہہ رہا ہوں کہ لڑائی کرنی پڑتی ہے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس مجاہدے کی لڑائی میں یہ ذکر اللہ یہ نوافل یہ قوت بہت پہنچاتے ہیں یہ طاقت بہت پہنچاتے ہیں ویسے نکل جاؤ لڑائی میں بغیر اس کے ہتھیار ہے نہیں اور چل کھڑے ہوئے لڑنے تو شکست کھائے گا ان چاہیے کہ قوت لے کر چلے تو جب کاروبار زندگی میں نکل رہے ہو تو میدان جنگ آ رہا ہے جہاں قدم قدم پر نفس و شیطان سے لڑائی ہونی ہے اس کے لیے تیار ہو کر جاؤ کہ صبح کو فجر کے بعد تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لو کچھ تلاوت کر لو ذکر کر لو اور اس کے بعد نکلو اسلحہ مسلح ہو کر نکلو نکلو گے اس لڑائی کے اندر انشاءاللہ قوت حاصل ہوگی اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ شاء اللہ حاصل ہوگا پتہ حاصل ہوگا تو مجاہدے کا ایک قصہ دس نوافل بھی ہے نوافل کو معمولات میں شامل کر رہا ہوں پہلے یاد کر چکا کہ فجر کے ہم زبان کو چاہیے کہ کچھ تھوڑا سا اپنا معمول بنا کر اور یہ انرجی حاصل کرے اللہ تبارک مطالعہ مجھے آپ کو سب اللہ تعالیٰ اللہ مسئلہ اللہ مسئلہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف معافی ہمارے و اخلاق کی اسلام پر یا رحمت سے سے اپنے و کرم ہمیں نفس و نفلات پر غلب یا اللہ اپنے بردیات پر چلنے کی توفیق عطا کرنا یا اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں قوت عطا کرتا یا اللہ ہم بے ہمت ہیں ہمت عطا کرنا یا اللہ بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا کروں یا احمر اپنے دراف میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے یا اللہ معاشیتوں سے حفاظت فرما گناہوں سے مقرر سے حفاظت حفاظت کرو یا اللہ ہماری ہمارے متعلقین احباب گھر والوں سب کی حفاظت کرنا یا اللہ حتیٰ کے حادثہ آسان ہاتھ سے حفاظت کرنا یا اللہ زندگی کے اوقات کو غنیمت سمجھنے کے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ادا کرنا یا سمر رحمین رب غفلت کے حجابات ہمارے دلوں سے اٹھا دیجیے یا اللہ غفلت کے حجابات اٹھا دیجیے یا سمر راہمین اپنا بنا لیجیے یا سمر راہمین اپنی محبت و عظمت ہمارے قلوب میں پیدا کروا لیجیے یا اللہ اپنے دین پر چلنے کی توفیق ادا فرما دیجیے یا اللہ صبح سنت کی توفیق ادا فرمانی ہے یا ہمر راہبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اشادات پڑھے ہیں پھر احمد سے ان پر عمل کی توفیق ادا فرمائیے یا اللہ ہمارے کال کو حال میں حال کو مقام میں تبدیل دی ہے یا احمد رحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے دلوں کی کائنات کو بدل دیجیے یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے دین پر استقامت ادا فرما دیجیے یا اللہ دین کی صحیح فہم ادا فرما ہے ان پر عمل کی توفیق ادا فرما ہے اس پر استقامت کامل ادا فرما ہے یا احمد رحمین ظاہری اور باطنی فطر سے ہماری ہمارے گھر والوں ایسا احباب متعلقین سب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ہر طرح کے ہر طرح کے حملوں سے ہماری حفاظت فرمائیے یا یا راہمین ہر طرح کے فطروں سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ تمام حاضرین کو اور ان کے تمام متعلقین کو تمام حاضرات کو ان کے تمام متعلقین کو اپنے رحمت سے ان کے مقاصد حسنا میں کامیابی ادا فرمائیے سب کی دلی برادوں کو پورا فرما دیجیے یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اللہ اپنا خریدا استعانك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعان من عبدك ونبيك محمد صلى